عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہل من پڑھتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو سینتیس یہ حدیث صحیح ہے